بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثناء درود ختم الانبیاء کے بعد گزارش ہے کہ آج سے ہم بحمد اللہ تعالی و بعون ہی ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں ایک موضوع شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے سنی نما رافری ظہور احمد فیضی لاہوری کی کتابوں کا سلسلہ وار دندان شکن ظہور فیضی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ ایک سریکی زبان کا شخص ہے لاہور میں کراچی سے یہ بلا نازل ہوئی ہے سرائکی علاقے سے مولانا خورشید ملت کے مدرسے سے یہ کراچی چلا گیا تھا غلام رسول سعیدی کے ساتھ رہا ہے اس کے بعد لاہور میں وارد ہوا ہے یہ خود کو فیضی اس وجہ سے کہلاتا ہے غالباً یہ مولانا خورشید احمد رحمہ اللہ کا مرید ہے یا ان کے آستانہ شریف کے کسی صاحبزادے کا اور مولانا خورشید احمد صاحب کا آستانہ شریف جہاں وہ بیت تھے وہ ہے سندیلا شریف جام پور کے قریب حضور سید خواجہ فیض احمد شاہ جمالی رضی اللہ تعالی عنہ ہو آستانہ اور اس خانخواہ کے بانی تھے آپ بہت بڑے ولی اللہ تھے ان کی نسبت والے اپنے آپ کو فیضی کہلاتے ہیں خواجہ فیض احمد شاہ جمالی رضی اللہ آپ انتہائی مضبوط قسم کے سنی تھے حضرت معاویہ سمایت تمام صحابہ کرام کو ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ سلام کہنا اور ذکر کرنا یہ ان کا معمول اور یہی حال ہم نے مولانا خورشید احمد فیضی رحمہ اللہ سے کے اندر دیکھا لیکن یہ شخص ظہور فیضی جو ہے اپنے آپ کو فیضی کہلانے کے بعد انتہائی گستاخ آدمی ہے صحابہ کا بھی اہل بیت کا بھی اور ائمہ کرام کا بھی مشائق نظام کا بھی علماء اسلام کا بھی یہ ہم ان شاء اللہ اس کی جو قسط اول آج پیش کر رہے ہیں اس کے اندر اس کی گستاخیاں ہی بیان ہوں گی اس شخص کے اندر جو میں نے کتابیں پڑھنے سے صفات پائی ہیں اس کی کتابوں کو پڑھنے دیکھنے کے بعد اس خبیص شخص کی جو میں نے صفات دیکھی ہیں ایک تو نیچریت ہے اس وقت دوسرا اس کے اندر قزم ہے جھوٹ ہے جھوٹ بولتا ہے یہ انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً بختا ہم اس کے جھوٹے ہونے کو ثابت کرتے رہیں گے بہتان تراشی کرتا ہے تلبیس کرتا ہے بات کو گول مول کر کے اگلے کو دھوکہ دینے کی کوشش خیانت کرتا ہے کرمتھا کرتا ہے کرمتھا کا مطلب ہے لفظی یا معنوی طور پر تعریفیں کرتا ہے یا باطنی طور پر اندر خفیہ طور پر تقیہ کے طریقے کے ساتھ یہ بہت بڑی گمراہی اور شیطانی پھیلانا چاہتا ہے اس کو کرمتا کہا جاتا ہے تزمت رکھتا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ باوقار اور سنجیدہ ظاہر کرتا ہے جبکہ ہے نہیں مخادعت اور دھوکے بازی سے کام لیتا ہے سب و شتم گالیاں گلوچ کرنے میں اسلاف کے اندر کے لیے اسلاف کو گالیاں گلوچ کرنے میں دلیر ہے گستاخ اور بے باک ہے تقیہ کرتا ہے رافضیوں کی طرح یہ اس خبیص کی نمایاں صفات ہیں جس طرح ان صفات پر میں واقف ہوا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ اس کی کتابوں کو پڑھنے والا سمجھ رکھنے والا انہی صفات پر وہ بھی مطلع ہو جائے آج کی اس نشست میں بندہ ناصر قسط اول پیش کر رہا ہے سب سے پہلے اس کو چیلنج کر اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں تیرے رد کے لیے سانین ایک سلسلہ لے کر اتر رہا ہوں اگر تیرے اندر جرت ہے تو اب ناچیز کے رد کی کوشش کرنا اور زبان کھولنا پھر میں دیکھوں گا سانیہ نے اس وجہ سے کہا کہ پہلے سیج پال کے اندر میں نے اس کے خلاف ایک موضوع لگا اللہ جعل الحادیم مہدیہ والی روایت کے ثابت کرنے اس کا میں نے رد پیش کیا اس نے اگلے دن اس کا دکان ہے مکتبہ تو باب العلم اردو بازار میں کتابوں اس کا بیٹا وکالت کرتا ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو نیچری کہا ہے بیٹا وکالت کرتا ہے اکبر کی بات مشہور ہے پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا بیٹا وکالت کرتا ہے اور بھوکتا صحابہ پر ہے اعتراضات صحابہ پر ہے یہ نیچری کی نشانی ہے میں نے رد لگایا سیل پاڑ میں اس کے بیٹے نے ریاض کتب خانے والے کو کہا ریاض الجنہ والے کہ تیرے سنگینے ساڈا راتی رگڑا کر دیتا ہے وہ رگڑا نکال دیا تو تم جواب کیوں نہیں دیتے اس کا مطلب ہے ہمارا رگڑا ایسا ہے کہ ہمارے رگڑے کے بعد تمہارے اندر بولنے کی ضرورت نہیں رہتی اور ان شاء اللہ اب تو رگڑے کا میں سلسلہ چلا رہا ہوں مستقل ٹیسٹ اس کا رد کروں گا اگر تیرے اندر کوئی طاقت ہے تو میدان میں اتر کر جواب دینا اگر حلالی بنتا ہے تو یہ میرے بھائیو میں آج پہلی قسط پیش کر رہا ہوں اس پہلی قسط کا عنوان ہے ظہور فیضی کی طرف سے صحابہ و اہل بیت و امبا کرام و مشائق خیزام کی گستاخی اس پہلی قسط کے دو حصے ہیں آج کے حصے میں صرف صحابہ اکرام کی گستاخیاں پیش کی جائیں گی میں یہ گستاخیاں سنانے پر ان لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں جو صحابہ کی غیرت اس دجال اور خبیص کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کروا دیتے اس کا منہ ایسے نہیں بند ہوتا یہ دیکھو تو صحیح کیا کیا الفاظ بولتا ہے کون کون سے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق بھونکتا ہے یہ اور خود کو کہتا ہے میں علی پاک کا حب دار ہوں اب اس کی جو اس قسط کی پہلا حصہ ہے اس قسط کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر میں صحابہ کرام کی گستاخیاں جو اس خبیص کے منہ سے قلم سے نکلی ہیں وہ چند سنانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے متعلق کیا کہتا ہے اس کی کتاب ہے یہ سلح الامام الحسن اس کے صفحہ نمبر باون پہ کہتا ہے غیر مناسب فیصلے کے مرتکب حضرت صدیق غیر مناسب فیصلے کے مرتکب ہوئے صفحہ نمبر باون یہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو جو ہے وہ صفحہ اس کی سطریں یہاں پر دکھاتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں میرے بھائیوں یوں محسوس ہوتا ہے یہ عنوان ہے پورا باوجہ فہم کی عدم رسائی غیر مناسب فیصلہ باوجہ فہم کی عدم رسائی غیر مناسب فیصلہ یعنی کیا مطلب کہ صدیق اکبر کو جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر پوری سمجھ نہ ہو سکی اس وجہ سے سمجھ نہ سکے تو غیر مناسب فیصلہ کر بیٹھے لکھتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یزید بن نبی سفیان کو مصر کا گورنر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی فہم اس خطرہ کو نہ بھانپ سکی جس کو بصیرت مرتدوی نے شروع سے ہی بھانپ لیا تھا اسی طرح سیدنا عمر کی فہم بھی شروع شروع میں اس خطرہ کو نہیں بھانپ سکی تھی دونوں شیخین کے متعلق یہ کہہ رہا ہے اب یہاں پر یہ کہتا ہے کہ حضرت یزید بن نبی سفیان کو جو حضرت معاویہ کے بھائی ہیں دمشق کا دمشق کا عامر اور امیر صدیق اکبر نے مقرر کر کے تو بہت غیر مناسب فیصلہ کیا سمجھ نہ سکے پھر اب عمر نے بھی ایسا کیا ان کو بھی سمجھ نہ آ سکے برقرار رکھا اب اس خبیص دجال سے میں پوچھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جب یہ آگے لکھ رہا ہے جیسا کہ آپ ابھی ابھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے پہلے معاویہ کو گورنر مقرر کیا تو اب یہ شیخین کریمین کی یہ غلطی اور غیر مناسب فیصلہ اور وہ بھی فہم کی عدم رسائی کی وجہ سے یہ قرار دے رہا ہے تو بھائی آپ مسلمانوں کو صرف بتانے کے لیے یہ اتنا بات گزارش کروں گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سمجھ نہ پہنچ سکتی تو انہوں نے یزید بن نبی سفیان اور معاویہ کو امیر بنایا دمشق کا میں پوچھتا ہوں ظالم تیرے بقول ان کو سمجھ نہیں آئی مولا علی کو ابتدا میں ہی سمجھ آ گئی تو سوال یہ ہے کہ بخاری مسلم اور سہا کی وہ حدیث جو امام حسن کی سلوح کے متعلق آئی ہے اس میں حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سردار ہے یہ سلو کرائے گا دو بڑی جماعتوں اور گروہوں تو جب آپ نے اس مصالحت کی تعریف فرمائی تو حضرت معاویہ کے خلیفہ بننے کی تعریف ہو گئی کہ نہ ہوئی تو تو تو کہتا ہے شیخین کو سمجھ نہیں آئی علی کو مولا علی کو سمجھ آئی وہ ظالم کا بچہ بتا تو صحیح رسول کو بھی سمجھ نہیں آئی ہاں۔ کہ رسول تعریف فرما رہے ہیں اس سلو کی اور اس سلو کے سلو کی تعریف کے ضمن میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی تعریف کر رہے ہیں رسول اکرم کی زبان اور تو کہتا ہے مولا علی سمجھ گئے شیخین نہ سمجھ پائے تو بے سمجھی کا فیصلہ کر بیٹھے رسول اکرم نے کون سا فیصلہ کیا سمجھ کر کیا تھا جو پہلے اس سلح سے پہلے رسول اپنی زبان مبارک سے جو پہلے تعریف اور مدا سرائی کر گئے اس مسالت کی اور حضرت معاویہ کی خلافت کی رسول بھی سمجھے تھے کہ نہیں بہرحال ہم گستاخیاں سنانے کے در پہ ہیں پھر یہ دوسرے نمبر پر سلح الامام الحسن وہی کتاب اس کے صفحہ نمبر اٹھاون پہ کہتا ہے آپ کی فہم درستگی کو نہ پہنچ سکی یعنی آپ کی سمجھ صدیق اکبر کی صحیح نہ ہو سکی درست نہ ہو سکی یہ تو ایسے الفاظ اس کا بولنا جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے اب باری آتی ہے حضرت سعد بن نبی وقاص جو آشرم مبشرہ بشرم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دس صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی وشارت فرمائی ان میں سے ایک یہ اور عجیب بات یہ ہے یہ خبیص لچا خود بھی مان رہا ہے ان کو دس صحابہ یعنی عشرہ مبشرہ میں مان رہا ہے یہ کتاب ہے اس کی دیکھ لیں شرح خسائے سے علی پانچ سو ایک پر ایمان سے کہتا ہوں یہاں حکومتیں انگریز کی ہیں اور انہوں نے ان کا قانون ہے تو خدا کو بولے رسول کو بولے کسی کو بولے جب تک کوئی پرچہ درخواست نہیں کروائے گا حکومت کچھ نہیں کہے گی لیکن عمر بن خطاب کے متعلق پڑھا حضرت آپ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر حضرت مقداد بن اسود صحابی کے متعلق کچھ نازیبا لفظ بول بیٹھے عبید اللہ بن عمر عبداللہ بن عمر کے بھائی تاریخ دمش کے اندر ہے تو حضرت عمر نے فرمایا چھری لاؤ میں اپنے بیٹے کی زبان کاٹتا ہوں یہ کون ہوتا ہے رسول کے صحابی کے خلاف بول قیامت تک کوئی جرت نہ کر سکے میں آج اس کی زبان کاٹ تو عمر جیسا زبان کاٹنے والا ہوتا تو اس خنزیر کی زبان کاٹ لی جاتی سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن کیا کریں یہ دیکھو اوپر لکھ رہا ہے مثلا اسی حدیث کے مرکزی راوی سیدنا سعد بن ابھی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت دینی میں غور کیجیے ہر چند کے وہ جناب معاویہ کے قریبی ساتھی تھے مگر چونکہ ان کا دینی مرتبہ مسلم و معلوم ہے اور ان کا شمار عاشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے یہ خود لکھ رہا ہے اس لیے وہ شیعان معاویہ معاویہ پارٹی میں شمار ہونے کے باوجود اور اگلے لفظ اب سنیں جو کتا یہ بھونک رہا ہے وہ سابی عظیم صحابی کے مطابق کہتا ہے اور ہزار ہال لالچوں کے باوجود سعد بن ابھی وقاص کے متعلق بھوکتا ہے ان میں ہزار لالچ ہے آپ خود سمجھدار ہیں ہزار پھر جمع ہزار ہاں لالچ تو جمع کم سے کم تین پر بولی جاتی تو تین ہزار حضرت سعد بن ابھی وقاص کی ایک لالچ ثابت کر دے تو نے تو تین ہزار لالچوں کا دعویٰ دیا کم از کم پتہ نہیں تیرے زیر میں کیا ہے میں نے تو ویسے لغت کے کیا اس کے اعتبار سے کہا تین ہزار کیونکہ جمع بول رہا ہے تو ایک تو لال ثابت کا ساتھ نبی بکاس کی یہ وہ صحابی ہیں کہ عمر بن خطاب بھی فرما رہے ہیں کہ خلافت کے اندر ان کو شامل کرو تو میں انکار نہیں کروں گا کیونکہ میں نے کوفے سے ان کو کسی خیالت کی وجہ سے نہیں ہٹایا کوفے سے جو ہٹایا تو میں کسی خیالت کی وجہ سے میں نے نہیں ہٹایا لہذا خلافت میں شامل کرو تو کوئی بات نہیں وہ خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں تو کہتا ہے ہزار ہاں لالچیں رکھتے ہیں یہ کس درجے کی توہین ہے صحابی کی اور پاکستان کے تو قانون میں ہے صحابہ کی توہین پر سزا ہاں جی سزا اور یہ اتنے بڑے عظیم القدر صحابی کی یہ بڑ بد ترین توہین کر رہا ہے کہ ہزار ہاں لالچوں والے قدم اور خدا جب مت مارتا ہے لکھتا ہے اگلے صفحے پر پانچ سو دو پر کہتا ہے ظاہر ہے کہ جن خوش نصیبوں کو دنیا ہی میں جنتی قرار دیا گیا ان سے کیا حساب ہوگا یا ان سے کسی قسم کی افراد و تفرید کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے مگر دوسرے حضرات سے افراد و تفرید بھی ہوئی اور وہ کسی قسم کے حساب سے بھی مستثرہ قرار نہیں دیے گئے یہ کہہ رہا ہے جو دس صحابہ ہیں ان سے کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا اور افراد و تفریح کوئی ان میں ان سے کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی ہاں کوئی زیادتی ان سے نہیں ہو کتے ایک طرف تو خود لکھ رہا ہے کہ جو دس صحابہ ہیں ان سے جن کو رسول نے جلتی کہہ دیا ان سے کوئی کمی بیشی زیادتی نہیں ہو سکتی اور پھر پہلے لکھ رہا ہے ہزار ہاں لالچوں والے یہ خدا نے حضرت صاحب ربی وقاص کی کرامت دکھائی تیرے اوپر لانت پڑی اور لانت کی وجہ سے پہلے جو کچھ لکھا اس کے خلاف خود ہی لکھ دیا پہلے لکھ رہا ہے ہزارہ لالچوں والے اس کا مطلب ہے ان سے ان سے تفریحات ہوگی ہاں یہ کمیاں ہوئی نقصان ہوئے شریعت کے نقصان ہوئے اور پھر کہہ رہا ہے جو دس صحابہ ہیں ان سے کبھی افراد تو تفریح نہیں ہو سکتا ان سے حساب نہیں ہوگا حضرت امیر معاویہ کی گرسافیاں کرتا ہے وہ تو گنی نہیں جاتی یہ دیکھیں الحادیث الموضوع اس کی کتاب ہے الحادیث الموضوع یہ پڑھی یہ دیکھ اس کے صفحہ نمبر چوبیس کہتا ہے قابل تعظیم نہیں حضرت معاویہ قابل تعظیم نہیں پھر کہتا ہے ان کے حق میں یہ دعا نبوی اللہ مملہ ہو علما قبول نہیں ہوئی اور رسول کی دعا قبول نہیں ہوئی یہ تو رسول کی توہین ہے رسول کی دعا قبول نہ ہو میرے بھائی اس کے بعد اور یہ سب اعلی حدیث اور موضوع کے حوالے ہیں یہ جو دوسرا حوالہ سنا ہے ننانوے صفحے کا ہے آپ میں دعائیں نبوی اللہ مجالو ہادی مہدیہ کی تاثیر نہیں پائی گئی حضور نے جو دعا مانگی اللہ اس کو ہادی مہادی بنا دے اس کا اثر نہیں دیکھا پایا گیا آپ کے اندر اور تیرے خنزیر کے اندر ہے تیرے باپ باپ کا تو کہتا ہوگا کہ میں جتنا عالم بنا ہوں جو کچھ بنا ہوں بڑا بنا ہوں مجدد بنا ہوا ہوں یہ والدین کی دعا ہے لاکھ لانا ہے تیرے والدین کی دعا کا اثر تجھ میں نظر آتا ہے رسول کی دعا کا اثر میں نظر یہ صفحہ نمبر ایک سو چھتر ستہتر پر ہے پھر کہتا ہے مسلم مسلم خواتین کو لونڈیاں بنانے والے مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے دجال کی خدمت تو ہم بعد میں انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے یہ دو سو انتالیس کا حوالہ ہے اور پھر کہتا ہے حرمین شریفین میں افعال قبیہ کا ارتکاب کرنے والے حرمین میں برے کام کرتے تھے وہ حضرت معاویہ مکہ مدینہ میں یہ تین سو انتالیس ہے پھر کہتا ہے نصیحت نبوی پر عمل نہ کرنے والے یہ وہی اللہ حدیث اور موضوع تین سو چالیس صحابہ کو دھمکیاں دینے والے تین سو چالیس سابقین صحابہ کو پاگل کہنے والے تین سو چالیس حدیث نبوی کو فساد کہنے والے تین سو چالیس رشوت لینے دینے والے بتاؤ شراب پینے والے تین سو چالیس بتاؤ باطل طریقے سے مال کھانے والے تین سو چالیس آدمیوں کو خسی کرانے والے آدمیوں کو خسی پرانے مجید کی مخالفت کرنے والے قبائر حرام منافی عادل معاملات کا ارتکاب کرنے والے گمراہ یہ شرح خصائص آٹھ سو ستہتر کا حوالہ ہے پچھلے سارے حوالے وہی میں آدیش ہے ہٹ دھرم ہے نول بلّہ فطرہ باز چال باز ہے یہ سول معامل حسن کے دو حوالے ہیں حلال و حرام جائز ناجائز میں تمیز نہ کرنے مستحد نہیں محب اقتدار تھے نول بلّہ جی سولو امام الحسن تیئیس اہل اور منحوس تھے یہ اکسٹھ صفحے پر سولو امام الحسن حوث پرست تھے نوز بلّہ چونسٹھ اقتدار کے دل زیادہ تھے سول امام الحسن ایک سو پینتیس اقتدار کے چسکولے تھے سولو امام الحسن ایک سو پینتیس آپ آیا تھے کریمہ وکلم واحد اللہ الحسنہ میں شامل نہیں ہے اس کے باپ نے نکالا ہاں جی ایک سو صبح کہتا ہے وہ اللہ نے فرمایا نا کہ جنہوں نے جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جہاد کیا اللہ فرماتا ہے سب سے جنت کا وعدہ ہے یہ کہتا ہے حضرت معاویہ نے چاہے جہاد کیا سب کچھ کیا لیکن وہ شامل نہیں خدا کہتا ہے شامل ہے یہ کہتا ہے شامل نہیں صحابیت کے ٹائٹل سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے والے یہ سرول امام الحسن سفر تین سو سترہ طالب الدنیا اور باغی تھے سفر تین سو چوالیس بتائیں بھائی یہ صرف حضرت معاویہ کی گستاخیاں اب حضرت عامر بن آج صحابی رسول ان کی باری آتی ہے رسوا ہوئے پچہتر سفر حفوات کے مرتکب نوز باللہ جس طرح کہتے ہیں بکواسات اہل کسا کا مقام اس کی کتاب ہے اس کے چون اب اس میں اہل بیت کی باری آ گئی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابن ابی باکر یعنی محمد بن ابی باکر یا حضرت عبد الرحمان بن ابی باکر ابن زبیر یعنی عبداللہ بن زبیر حضور کی پھوپھی کے بیٹھے اللہ اور ابن علی امام محمد بن الفیہ مولا علی کے بیٹے ان کو کیا بھاگتا ہے یہ یہ لکیر کے فقیر تھے بڑی غلطی کے مرتکب ہوئے یہ سارے کے سارے پھر یہ سلح امام الحسن صفحہ دو سو تیس دونوں حوالوں پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ وہ صحابی ہیں جب بیات رضوان ہوئی تو سہیل نامی جب مشرق تھے حضور کی داڑھی کو ابو جال کی برات کی طرف سے آئے تھے ہاں، جی، جی، جی۔ تو حضور کی داڑھی مبارک کو ہاں۔ اس نے پکڑا یہی تھے جنہوں نے تلوار اٹھا کر کہا ہاتھ پیچھے کر ورنہ گردن اڑا دوں سبحان اللہ میں رضوان میں بیعت رضوان یہ وہ رضوان کا معنی راضی ہوں یہ وہ بیعت ہے جن حضرات نے اس بیعت میں شرکت کی صحابہ نے اللہ نے اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں اس کو کہتے اسی وجہ سے بیت رضوان رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اب ایک اور صحابی کا حضرت برائدہ بہت بڑے صحابی ان کے متعلق کرتا کہتا حسد کرنے والا تھا ایک بسر بن ربی ارساد صحابی ہیں ان کے متعلق کہتا ہے انتہائی سنگ دل صفاق ظالم برا آدمی راہ راست سے بھٹکا ہوا دین دنیا سب کچھ گوانے والا دین دنیا سب کچھ یہ صحابی نہیں تھا انتہائی برا انسان تھا اس کی پہلے آخری حوالہ شرح کتاب اور صفحہ نمبر دو سو تین پر جی۔ اور اوپر کے حوالے ان کے متعلق اللہ حدیث المضوا کے ہیں ستاسٹھ اٹسٹھ ستر ستر پھر آ جاتا ہے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے وہ واشی ہیں یہ حبشی تھے واشی بن حرب صحابی رسول انہوں نے حالت شرک میں کفر میں حضرت امیر حمزہ کو قتل کی اللہ اکبر لیکن ان کو یہ جی عظمت بھی ملی کہ اسلام لانے کے بعد رسول پاک نے فرمایا تلوار اٹھا اور اسلام کے اسلام کے حق میں جہاد کر ہاں۔ کافروں کے ساتھ تو انہوں نے رسول کے فرمان پر ایسا عمل کیا ہاں۔ کہ جنگ جرموک میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف وہی مدعی نبوت کا جھوٹے دعوے دار نبوت کے خلاف اس کو قتل کرنے والے یہی سبحان اللہ اور قتل کر کے انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خیر الناس کو قتل کیا ہے بہت افضل بندے یعنی حضرت حمزہ کو اور دیکھو میں نے اس بد وقت جو بدترین شخص ہے اس کو بھی تو قتل کیا ہے نا تو یہ سمجھو اس کا بدلہ ہے سبحان اللہ اب جو اتنا عظمت پانے والے ہیں حضرت باشی کہتا ہے نشے میں دھوت رہنے والا یہ بکواس کرتا ہے حدیث الموضوع صفحہ نمبر اٹھانوے پر نشے میں دھوت رہنے والا شراب کا آدی مناقب بزارہ اس کی یہاں پڑھیے یہ پڑھیے مناقب مناخب یہ کتاب شراب کے آدی اس فیل شنی کی نحوست برابر ان کے تعاقب میں رہی علمی نہ بے بلیاختی جہالت اور ابو جہل کی وراثت دکھاتا ہاں؟ یہ عالم بلتا ہے جس کو اتنا تمیز نہیں کہ عربی میں جو جملہ لکھا ہوا ہے یہ کس کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے کیا اس کس کے متعلق ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ جناب جی کتاب ہے وہی الموضوع ادھر کدھر گئی ہے اللہ حدیث الموضوع صفحہ اٹھان یہ دیکھیں میرے یہ صالح جزرہ ایک محدث ہے تاریخ الاسلام کے حوالے سے یہ میرے پاس پڑی امام زابی جس کا وہ حوالہ تھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کالا صالح جزارا لا استاغل و بحشی ولا بے ابھی ہے یہ بات اس کی کتاب یہ سامنے آتی جس کا معنی بنتا ہے کہ وحشی اور اس کے باب میں مصروف نہیں ہونا چاہیے ہاں۔ یعنی کیا مطلب جی، جی۔ ان کے متعلق سوچنا بھی اچھا نہیں چھوڑو وہ کیا کسی حال کے بندے ہیں وہ دونوں باپ بیٹا یہ جملہ جو سال جزارا کہہ رہے ہیں یہ وہی صحافی جو ہے نا حضرت واشی یہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے اور اس کی بے لیاقتی اور جہالت ہے اور خباصت اور ابو جہل کی وراثت دیکھو کیا ہے وہ نیچے بھی لکھا ہوا آشے میں وحشی الحفیظ یو الحفیب و وہ ابو ہو مجہول یہ محشی بشار احمد لکھ رہا ہے اسی تاریخ الاسلام زہبی کا محقق کہ یہ ایک واشی ہے پوتا ایک واشی ہے دادا بات سمجھنا جو صحابی رسول ہیں جن کی بات میں کر رہا ہوں پہلے وہ صحابی ہیں ان کا نام بھی تھا وحشی بن ہر واشی بن اب پھر ان کا بیٹا ہے ان واشی کا بیٹا ہے صحابی کا اس کا نام بھی حرب ہے یعنی دادے والا نام پھر انہی حضرت واشی صحابی کا پوتا ہے آگے ان کا نام واشی ہے یعنی اپنے دادے والا تو یہ نہ نہ پوتا بھی ہے نہ پوتے کا باپ بھی ہے ہر صحابی اوپر واشی بن حرب ہیں وہ صحابی ہیں یہاں کتاب میں جن کے متعلق لکھا ہے وہ پوتے اور ان کے باپ کے متعلق لکھا ہے تیری مت سلب ہو گئی تیرا فہم سلب ہو گیا بہرحال تو لا لاجو استاغل ولا والا ابھی ہے یہ سال جزارہ کا جملہ جو ہے وہ واشی پوتے اور ان کا باپ جس کا حال مجھول ہے یہ مجھول الحال لکھا ہوا ہے اور بات واشی حفیظ جو ضعیف ہے صرف قابل اعتبار ہے یہ عادت بعد میں اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس کی روایتیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں قابل قبول نہیں ہے بات کن کی ہے تو کہتا ہے یہ نوسط پڑی تو نے شرابی ہونے کا بھیا تھی شادی بات کرتے ہوئے خدا نے تیری مت ماری تو تو ایسے بولنے لگ گیا اور ایسے سمجھنے لگ گیا تمیز بھی نہیں رہ سکی بات کن کی ہو رہی اور لگا کدھر رہا اور تیری مخدمت یہاں یہ بھی کرتا چلوں اگر تو چند کتابوں کے حوالے دے کہ جی ان کے متعلق یہ لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ حضرت واشی شراب پیتے وہ فلان تھے یہ جس کتاب سے تو دکھائے گا نا وہ میں سامنے کھول رہا ہوں اور تو نے اسی کے حوالے سے یہ باتیں لکھی ہیں یہ تاریخ دمشق ہے ہاں جی حضرت واشی بن حرب کے ہی حالات کے اندر جو دو دو حوالے تو دے رہا ہے دونوں سندے ضعیف ہیں ایک کی صنعت کے اندر محمد بن مصعب کا کسانی ہے یہ صدوق کثیر الغلط غلط یہ تقریب تہذیب میں ہے بہت غلط یہ کرتا ہے راوی بل ضعیف ہوئی میں ہی یہ نیچے تحریر والے لکھ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی ضعیف یہ سند گئی تیری اوپر اگلی سند آ گئی یونس بن بخیر یونس بن بخیر خود فی صدوق کثیر الغلط آدمی پھر آ گیا یونس بن آمد یہ ابو ہے یہ صدوق یا ہے وہ خلیل یہ تقریب میں ہے صدوق حسن عزیز یہ ہے تحریر میں اور نیچے کہا ابو حاتم راضی نے لا تجبی یہ قابل حجت ہی نہیں ہے تیسری روایت بھی بکواسی میں سنا دیتا ہوں وہ ابو داود تجالسی کے پاس ہے وہ شاد روایت ہے جو جس قصے سے حضرت واشی کا شرابی ہونا ثابت کیا جاتا ہے وہ قصہ شکر امام بخاری نے نقل کیا ہے اب کیونکہ بخاری کے ساتھ کی تو حدیث نہیں کتاب کوئی اور سکتی نا ہاں۔ بخاری میں کتاب المغازی کے اندر چار ہزار بہتر صفحے پر باب قتل حمزہ بن عبد المطلب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قتل کا جو قصہ ہے یہ سارا لکھا ہوا ہے اور شکر ہے خدا کا ہاں۔ اس میں شراب پینے اور ایسی ویسی کوئی بات حضرت واشی کے متعلق نہیں ہاں۔ کسی صحابی پر تو صحابی رہا کسی عام مسلمان پر شراب نوشی کا الزام دیا جائے تو شریعت دو گواہ مانگتی ہے وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہونا ہاں، چاہیے عام پر الزام شراب نوشی کا ہو تو دو دو شخص چاہیے متقی ایسی جہالت میں مبتلا کیا ساری دنیا میں انشاءاللہ شاء جو سشتی کا جو بیان سنے گا تو وہ کہے گا جاہل ہے کہ لا یوجتا بے بیواشیا والا بے ابھی ہے کا مطلب ہی نہیں سمجھ پایا واقع بنتا ہے اور تو چل پڑا صحابہ پر بکواس کرنے کے لیے میرے دوستو اللہ اکبر حضرت عبد الرحمان بن ادیس صحابی ہیں ان کے متعلق یہ جنتی نہیں ہے تو جنتی ہے تیرا بیٹا جو ادھر کفر کے سارے یہودیت کے نظام میں جھوٹ بول کر سارا دن رزق کھاتا ہے اور تجھے بھی پیسے دیتا ہے ہاں، ہاں۔ وہ جنتی ہے اور صحابی جنتی نہیں اور صحابی ہیں حضرت ابو الغادیہ جوہانی ان کے متعلق کہتا ہے یہ جنتی نہیں ہے سول علی محمد الحسن دونوں حوالے تین سو اکیس سب پھر صاحب جمی صاحب سما تمام صحابہ کے متعلق تمام مہاجرین انصار جنتی نہیں ہے تمام صحابہ کے لیے محب اہل بیت ہونا لازمی نہیں وہ نہیں کریں گے تو کریں گے کسی ایک صحابی پر تان کرنا سب صحابہ پر تان کرنا نہیں ہے لوگ بتاؤ ایک صحابی پر جو زبان کھولے گا سب سنو سنو کرامت سنو ابو تو حلبی تابی اور دیگر اہم کرام امام محمد وغیرہ سب یہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ صحابہ کرام کے اندر پردہ ہے سبحان اللہ وقت ہیں بننا ہے سرحد ہے جو آدمی اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا دوسرے صاحب اور اہل بیت تک پہنچ جائے گا دیکھ تو نے حضرت معاویہ سے شروع کیا تو ان بزرگوں کی کرامت دیکھ سب سب صحابہ تک تو تو کہتا ہے ایک صحابی پر تان باقی پر نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا میرے منہ سے بن گیا کرام بڑے بڑے اماموں کے حوالے سے بنتا ہے کوئی صحابی جواب دہی سے مبرہ نہیں ہے لو اس کے ملنگ پیر جو ہے جن کی یہ ناطے گاتا ہے وہ رابضی سارے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور صحابہ کرام جو ہے وہ کوئی صحابہ وہ بغیر حساب کے نہیں جا سکتے یار کیسا عجیب گول ہے آگے پھر کہتا ہے بعض صحابہ حب دنیا میں مبتلا تھے بعض تو دین دنیا سے ہی ہاتھ دو بیٹھے ہاں، اور تو نے جو بیٹے کو ڈالا سکول میں اے یہودی کے سکول میں ڈالا اور بکری بنایا وہ بھی انگریزی قانون تاغوتی کا یہ تیری حب دین ہے بزرگوں نے فرمایا کفا بل مر شرن اللہ یقون وہ وقت صالحین فرمایا کسی بندے کے لیے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود نیک نہ ہو اور نیکوں کو بھونکتا رہے ہاں۔ اور تو کہہ رہا ہے وہ صاحب کرام دین دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے فتح پھر کہتا ہے فتح مکہ کے بعد والے صحابہ و اللہ اللہ حسن میں شامل نہیں ہے جو قرآن فرماتا ہے قرآن نے صاف فرما دیا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد اللہ خلا فتح مکہ کے بعد والے جنہوں نے خرچ کیا خدا کے رستے میں جہاد کیا سارے جنتی اور یہ کہتا ہے جو بعد والے یہ تو کافر ہو گیا خدا فرما رہا ہے جو بعد والے ہیں یہ پہلے والے سب جنتی ہیں اور یہ کہتا ہے بعد والے جنتی ہی نہیں ہے تو قرآن کا منکر اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے لو نوسط دیکھو کیسے پڑھ رہی ہے صحابہ پر منہ کھولنا شروع کیا پہنچ گیا قرآن پر رسول پر فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے اور میں یہاں بتاتا چلوں مولا علی کی بہن بی بی ہانی یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی ہے ہاں۔ علی کی بہن بھی جلتی نہیں ہے اور یہ وہی بی بی پاک ہیں جن کے گھر میں حضور زیادہ آرام فرماتے تھے زیادہ آرام فرماتے تھے یہ حضرت بی بی ام ہانی مشہور بی بی ہے میراج میراج پر تشریف لے گئے تو انہی کے گھر سے وہ کہتا ہے یہ جنتی نہیں ہے مولا علی کی بین بھی جنتی نہیں ہے یہ علی کا حفدار بنا پھرتا ہے صحابہ کرام میں بھی بعض حضرات ایسے تھے جن کا باپ حلال ہی نہیں تھا غیر درست اندازے والے حقیقت تفضیل مناقب زارا وغیرہ خلافتی امور میں الجھنے والے میرے دوستو یہ صاحب ہے کرام کی وہ گستاخیاں ہیں جو چند ہم نے آپ کو سنائی ہیں ممکن ہے سک میں جو کہنا چاہتا ہوں آخری جملہ یہ دینا چاہتا ہوں جی۔ کہ اس شخص کی حقیقت بڑھ گیا جو ہمارے علماء کرام علماء کرام علماء عقائد علماء محققین نے جن باتوں کو فضول جانا موضوع اور جھوٹھی جانا ان کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں تو جن باتوں کو اٹھا کر انہوں نے کوڑے پر پھینک دیا یہ بھوکھا بیٹھا ہوا تھا اٹھا چاٹنے کے لیے کھانے کے لیے خود بھی کھا رہا ہے اور لوگوں کو بھی کھلانا چاہتا ہے صرف اتنا سی بات ہے تیرے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے صرف متروکا موضوع جھوٹے خرافات بکواسات جن کو ہمارے علماء نے پھینک دیا تھا مطلب نے جن کو قابل حتینا اور قابل اہتمام سمجھا ہی نہیں تھا تو وہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے اور تو کہتا ہے میں بڑا مجدد بن کر مار کا مار رہا ہوں یہ کوئی مار کا نہیں ہے جو تو باغتے کر رہا ہے یہ باتیں سب علماء نے پڑھی لیکن چھوڑ کر پھینک دی ہم نے پڑھی پھینک دیا کیوں کہ ہماری اور ہمارے اسلاف کی جو سمجھ ہے وہ مستقیم ہے ٹیڑھی نہیں تیری ٹیڑھی اس وجہ سے تو گند گندگی تلاش کرتا ہے گندگی ڈھونڈتا ہے ادھر ادھر یہ ہے تیری یہی یہ ہے یہی تیرا کمال بزرگوں نے صحیح کہا ہے میں اس کے متعلق کہتا ہوں اب یہ پہلا حصہ میں نے پورا کیا جی۔ یعنی قسط عمل کا پہلا حصہ جی جی اب دوسرا حصہ جو ہے نا اس کے اندر پھر یہ بات امام بزرگ مشائق اولیاء علماء ان اعلی حضرت کو کیا کہتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے اور افسوس ہے کہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور پھر غیرت نہیں رکھتے نہ صحابہ کی نہ اہل بیت کی نہ مشائق کی نہ بزرگوں کی نہ اپنے درباروں کی غیرت نہیں رکھتے ایسے غیرت دلانے کے لیے پھر میں وہ گستاخیاں سناؤں گا جو اس نے گستاخیاں بزرگوں کی میرے دوستو اللہ شان شانو ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کے اثرات سے بچا اس کی کتابوں میں جو غلاستیں پھیلی ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ چند ہم نے سنا صحابہ کے مطابق اہل بیت کے مطالبہ یہ چند سنا جو پلیدی اور غلاستیں پھیلی ہوئی ہیں بہت زیادہ وہ انشاءاللہ شاء اللہ جیسے جیسے رد ہوتا جائے گا وہ سب آپ کے سامنے آخر ہے